حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم اپنے اہل کے ضعیف افراد کو اندھیرے ہی میں آگے روانہ فرما دیا کرتے تھے اور انہیں حکم دیتے تھے کہ سورج طلوع ہونے تک جمرے کو کنکریاں نہ مارے سننے ابو داود حدیث نمبر 1941